جب چیز ہے اس کے شاہ مدینہ جب چیز ہے اس کے شاہ مدینہ یہی تو ہے اس کے حقیقی قدینہ ہے معمور اس عشق سے جس کا دینا اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا